ہشام نے قطادہ سے انہوں نے سالم بن ابی جات سے انہوں نے معدان بن ابی طلحہ یعمری سے انہوں نے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حوض پر پینے کی جگہ سے اہل یمن یعنی انصار اصلا یمن سے تھے کہ لوگوں کو ہٹاؤں گا میں اپنے حوض کے پانی پر اپنی لاٹھی ماروں گا تو وہ ان پر بہنے لگے گا آپ سے اس حوض کی چوڑائی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کھڑے ہونے کی اس جگہ سے عمان تک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوض کے مشروب کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے جنت سے دو پرنالے اس میں تیزی سے شامل ہو کر اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں ان میں سے ایک پرنالا سونے کا ہے اور ایک چاندی کا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو نبے